فلم اور سکرین ہمارا ذہن ایک سکرین ہے جس پر زندگی کی فلم چلتی رہتی ہے اس سکرین کی دو سطح ہیں ایک سطح وہ ہے جس پر مادی حواس کی فلم چلتی ہے جو بھی خواہشات اور تقاضے خیالات کی صورت میں وارد ہوتے ہیں ان کا عکس شعور کی بیرونی سطح پر پڑتا ہے اور ان تقاضوں کے تحت مادی جسم کے اعمال وہ وظائف پورے ہوتے ہیں اسکرین کی دوسری سطح ذہن کی گہرائی میں موجود ہوتی ہے اسے اندرونی سطح بھی کہہ سکتے ہیں اس سطح پر اطلاعات کا تصویری عکس روشنی کی شکل میں پڑتا ہے عام حالات میں یہ سکرین ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہوتی مثال سینما گھر میں اسکرین کے بالمقابل ایک جگہ پروجیکٹر نصب ہوتا ہے اس پروجیکٹر پر فلم چڑھا کر روشنی کا سوئچ آن کر دیا جاتا ہے فلم کے فیتے پر محفوظ نقوش روشنی کی لہروں کے ذریعے سفر کرتے ہوئے سکرین پر تصویری حد و حال میں نظر آتے ہیں اگر پروجیکٹر اور سکرین کے درمیان حلا میں دیکھا جائے تو روشنی کا ایک دھارا نظر آتا ہے روشنی ان لہروں میں وہ تمام تصاویر موجود ہوتی ہیں جو سکرین تک پہنچتی ہیں اس طرح تین تیونات قائم ہوتے ہیں ایک فلم کے نکوش دوسرا روشنی یا لہروں کا وہ نظام جس کے ذریعے تصاویر سفر کرتی ہیں اور تیسرا وہ سکرین جہاں لہریں ٹکرا کر تصویری ہدو بن جاتی ہیں جب ہمارے اندر مادی حواس حرکت کرتے ہیں تو ہم فلم کو مادی سکرین پر مشاہدہ کرتے ہیں اس وقت فلم اکس شعور کی بیرونی سطح پر پڑتا ہے جبلی طور پر ہمارا حافظہ ہمیں کشش ثقل کا پابند کر دیتا ہے ہم وقت اور فاصلے کی پابندیوں میں صرف لمحہ حاضر کا مشاہدہ کرتے ہیں ہمارے ذہن میں ایک لوش روشنی کی سکرین بھی موجود ہے جس پر کائناتی فلم کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے اس اسکرین پر ہم فلم کے ان اجزاء کو بھی دیکھ سکتے ہیں جو مادی آنکھوں سے ماورا رہتے ہیں اس طرز مشاہدہ میں وقت اور فاصلہ کی مروجہ پابندی باقی نہیں رہتی سانیہ حاضر میں ہم کسی بھی لمحے کو دیکھ سکتے ہیں چاہے اس کا تعلق ماضی اور مستقبل سے ہو یا قریب اور بعید سے ہو ہم جو کچھ دیکھتے ہیں وہ ایسے عوامل کے دوش پر سفر کر رہا ہے جو بظاہر ہماری آنکھوں سے اوجل ہیں لیکن ان کی موجودگی کے بغیر کوئی حرکت ظہور میں نہیں آتی موجودات کی ہر حرکت ایک دوسرے سے مربوط ہے اور ہر لمحے کی تعمیر پہلے لمحے پر قائم ہے پہلے لمحے سے دوسرا لمحہ جنم لیتا ہے اور دوسرے لمحے سے تیسرا لمحہ وجود میں آتا ہے زندگی کی جن حرکات کو ہم ماضی کہتے ہیں اور جن لمحات کا نام مستقبل رکھا جاتا ہے زمانہ حال میں ان کی موجودگی کو تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں ہے زندگی کی تمام صفات اور تمام اطلاعات جسمانی وجود کے ساتھ منسلک رہتی ہیں عام طور پر ہماری آنکھیں انہیں دیکھ نہیں سکتی لیکن جب ان کی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ سامنے آ جاتی ہیں ظاہری حواس ان صفات کو دیکھ نہیں سکتے لیکن ان صفات کے وجود سے انکار نہیں کیا جا سکتا صفات کی یہ سطح روشنی کی دنیا میں مکمل حد و حال کے ساتھ موجود رہتی ہے لہروں کے ذریعے یا خلیات کے کیمیائی عناصر کی معرفت یہ نظام حرکت کرتا رہتا ہے جب ہم کسی شخص مثلا محمود کو دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھوں کے سامنے گوشت پوس کا ایک مجسمہ ہوتا ہے لیکن محمود کی صفات نگاہوں سے ماورا رہتی ہیں مثلا محمود نرم دل ہے بردبار ہے معاملہ فہم ہے احساسات رکھتا ہے وغیرہ وغیرہ محمود کے باغ میں بہت سے محمود کے دماغ میں بہت سے علوم محفوظ ہیں

محمود کی زندگی سے الگ نہیں کیا جا سکتا یہ تمام حرکات محمود کی حفی زندگی ہے ہمارے سامنے جو شخص ہمارے سامنے جو شخص موجود ہے وہ صرف مادی حد و حال کا مجسمہ ہے لیکن اس کا ماضی اس کا مستقبل اور اس کی تمام صلاحیتیں اور صفات نگاہوں سے اوجل ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل محمود صفات کا نام ہے ان صفات کا مظاہرہ محمود حفی زندگی اور اس کی تمام خصوصیات ایک ریکارڈ یا فلم کی شکل میں موجود ہیں اس فلم کا مادی مظہر محمود کا جسمانی وجود ہے جس کو شعور بھی ہیں ہماری نگاہیں جس محمود کو دیکھتی ہیں وہ چند صفات کا مجموعہ ہے جبکہ دیگر لاتعداد صفات کو ہماری نگاہ احاطہ نہیں سکتی لیکن ان صفات کی موجودگی سے انکار ممکن نہیں ہے غیبی ریکارڈ یا فلم وقت ذہن کے ساتھ موجود رہتی ہے مثلا جب کسی ایسے شخص کو دیکھ جسے پچیس سال پہلے دیکھا تھا تو ہمیں گزشتہ پچیس سال کے واقعات یاد کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی ورنہ اور نہ ہی ہم جسمانی طور پر پچیس سالوں کو عبور کر کے ماضی میں منتقل ہوتے ہیں

اس کی زندگی کا اولین مادی مظہر سمجھا جاتا ہے یہی بیج جب مٹی اور پانی سے متصل ہوتا ہے اور اسے ایک محسوس درجہ حرارت میسر آتا ہے تو زندگی میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے بظاہر ایک ننے سے بیج کو دیکھ کر یہ بات ناقابل فہم معلوم ہوتی ہے کہ ایک ننے بیج میں درخت کی پوری زندگی اس کی شاہیں پتے اور آنے والی نسلوں کے پورے درخت موجود ہیں لیکن یہ حقیقت ناقابل تردید ہے یہی بیج نمو پاتا تو زندگی کے تمام مراحل یکے بعد دیگرے طے کرنا ہے بالالفاظ دیگر درخت کے مادی وجود بیج کے ساتھ اس کی پوری زندگی ایک ریکارڈ کی صورت میں منسلک رہتی ہے اور یہی ریکارڈ ترتیب اور معین مقداروں کے ساتھ پورا درخت بن جاتا ہے روحانی علم کے مطابق صفات کا ریکارڈ ایک ایسی سطح پر موجود ہے جسے روشنی کی دنیا کہتے ہیں اس ریکارڈ کو فلم کی شکل میں مطالعہ کیا جا سکتا ہے اندرونی فلم کے مشاہدے کا طریقہ یہ ہے کہ نگاہ کو مادی سکرین سے ہٹایا جائے اس عمل میں وہ تمام امور آتے ہیں جن سے نگاہ بیرونی سکرین کی بجائے اندرونی سکرین کی طرف راغب ہوتی ہے سے شوری واردات مغلوب ہو جاتی ہیں اور نگاہ اس سکرین کو کر دیتی ہے جو مادی ہوش و حواس میں نگاہ کے سامنے رہتا ہے مسلسل مشق سے نگاہ کی مرکزیت وہ سکرین بن جاتا ہے جو ذہن کی داخلی سطح اور جس پر کائنات کے محفی مظاہر کی فلم حرکت کرتی ہے اندرونی فلم پر نگاہ قائم کرنا ہماری عادات میں داخل نہیں ہے اس لیے طبیعت اس رجحان کو ختم کرنا چاہتی ہے طرح طرح کے خیالات آتے ہیں اور طبیعت میں بیزاری پیدا ہوتی ہے اندرونی سکرین پر نگاہ کو قائم رکھنے کے لیے اس عمل کو بار بار دہرانا پڑتا ہے تاکہ یہ عمل عادت بن جائے آدمی کے اندر نقطۂ ذات دونوں سکرین پر کائنات کے مذاہب دیکھ سکتا ہے لیکن اندرونی فلم سے وہ اس لیے ناواقف ہے کہ اس کی تمام تر دلچسپی بیرونی اسکرین کے ساتھ ہے اندرونی فلم دیکھنے کی طرف آدمی متوجہ نہیں ہوتا روح کی حرکت ہم جسے مادی زندگی کہتے ہیں وہ تمام کی تمام جسمانی اعمال و وظائف سے مرکب ہے مثلا ہمیں بوک پیاس لگتی ہے تو ہم کھانے پینے کا اہتمام کرتے ہیں اور غذا کو جسم و جان کا حصہ بنا دیتے ہیں اسی طرح حصول معاش اور وسائل کی فراہمی خوشی اور غم کے تقاضوں کی تکمیل یہ سب افعال جسمانی حرکات پر مبنی ہیں لیکن غور کیا جائے تو عقل رہنمائی کرتی ہے جتنی بھی جسمانی حرکات ہیں وہ پہلے اپنی تمام تر تفصیلات کے ساتھ نقطہ زمین میں متحرک ہوتی ہیں اور جب یہ تمام حرکات واقع ہو چکتی ہیں تو جسمانی مشین ان حرکات کا اتباع کرتی ہے جب ہمیں پیاس لگتی ہے تو پہلے پیاس کا ذہن میں پیدا ہوتا ہے پھر ہم اس علم کی معنویت کے تحت پانی پینے کا ارادہ کرتے ہیں جب پیاس کا علم اس کی تمام تفصیلات پوری توانائی کے ساتھ متحرک ہو جاتی ہیں تو ہمارا دماغ جسمانی اعضاء کو اس تقاضے کی تکمیل کا حکم دیتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جسم حرکت میں آ کر پانی پینے کے عمل کو پورا کرتا ہے اور تقاضے کی تکمیل ہو جاتی ہے مثال جب کوئی شخص مضمون لکھنے بیٹھتا ہے تو مضمون کا ہاکہ اور اس کی تمام تفصیلات پہلے اس کے ذہن میں مرتب ہو جاتی ہیں اور پھر مضمون مضمون نگار قلم کے ذریعے تمام تفصیلات کاغذ پر رقم کر دیتا ہے اس تفصیل کو مضمون کہانی یا افسانہ وغیرہ کہا جاتا ہے پیاس کے تقاضے کی تکمیل ہو یا مضمون نگاری پہلے ہمارے ذہن میں پوری تفصیل کے ساتھ تصویر بنتی ہے جسمانی مشین کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ تصویری فلم کو مادی ہدوہال عطا کرے اللہ حاض القیاس کوئی بھی عمل جب تک ذہنی حد و حال مرتب نہیں کر لیتا جسم کی فیلیت یا جسم کی حرکات واقع نہیں ہوتی جسمانی فیلیت کو مادی دنیا اور ماورا جسم حرکات کو روح کی دنیا کہتے ہیں روح کی دنیا میں تمام احساسات تمام آباد بشکل علم وجود رکھتے ہیں پانی پینے کی مثال اوپر دی گئی ہے پیاس کا تقاضا اور پانی پینے کا ارادہ جب ذہنی طور پر واقع ہوتا ہے تو کوئی شخص اس پورے عمل کو علم کے آباد یعنی ڈائمینشنس میں محسوس کر لیتا ہے لیکن یہ تحریکات جسمانی حرکات میں سامنے نہیں آتی صرف ایک نقطہ میں ان کا ظہور ہوتا ہے اس مرحلے کے بعد جسم کا مظاہرہ سامنے آتا ہے اس تفصیل کا جمال یہ ہے کہ انسانی ذہن کی حرکات دو دائروں میں واقع ہوتی ہیں پہلے دائرے میں اطلاعات جسمانی فیلیت کے بغیر کام کرتی ہے اور دوسرے دائرے میں اطلاعات فیلیت کے ساتھ کام کرتی ہے جب جسم کی حرکت واقع ہوتی ہے تو سکل کے تمام قوانین روبہ عمل آ جاتے ہیں لمحات ترتیب کے پابند ہو جاتے ہیں ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا لمحہ آتا ہے جب تک دوسرا لمحہ نہ آئے تیسرا لمحہ نہیں آ سکتا اس کے برعکس جب دوسرا دائرہ برسر عمل ہوتا ہے تو انسانی انا یا انسانی نفس کی حرکات کے لیے مادی جسم کا ساتھ ہونا ضروری نہیں ہوتا اس وقت انسان کی انا لمحات کی قید سے آزاد ہو جاتی ہے مثال دماغ اطلاع دیتا ہے کہ جسمانی انرجی حاصل کرنے کے لیے روٹی کھانے کی ضرورت ہے جب ہم اس اطلاع کی تکمیل کرتے ہیں تو ہمیں تواتر اور تسلسل کے ساتھ کئی حد بندیوں سے گزرنا پڑتا ہے ہم گندم بوتے ہیں کاٹ کر بالیوں سے علیحدہ کرتے ہیں چکی پر پسواتے ہیں آٹا گوندھ کر روٹی پکاتے ہیں پھر روٹی کھاتے ہیں یہ مادی دماغ کارکردگی ہے اس کے برعکس جب روحانی دماغ حرکت میں ہوتا ہے اور کسی چیز کے کھانے کی اطلاع وارد ہوتی ہے تو ہمیں کسی حد بندی سے گزرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی جیسے ہی روحانی دماغ میں اطلاع آتی ہے کہ روٹی کھانا چاہیے روٹی موجود ہو جاتی ہے طبعی زندگی میں اس کی مثال بلکہ واضح مثال ہاپ دیکھنا ہے جب ہم بیدار ہوتے ہیں تو ہواس بیرونی ماحول سے رشتہ قائم کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں ہما وقت کوئی نہ کوئی مہیج اصاب کو حرکت دیتا رہتا ہے اور اس اشارے پر ہمارا جسم متحرک رہتا ہے لیکن جب ہم سو جاتے ہیں تو جسمانی حرکات پر سکوت سکوتاری ہو جاتا ہے لیکن انا یا نفس کا فعال کردار ختم نہیں ہوتا ہاب میں اگرچہ فرد کسی جسم معطل ہوتا ہے لیکن وہ تمام حرکات و سکنات کو اپنے سامنے اسی طرح دیکھتا ہے جس طرح بیداری میں دیکھتا ہے فرق یہ ہوتا ہے کہ وقت اور فاصلے کی تمام بندشیں ختم ہو جاتی ہیں اور کیفیات ایک نقطے میں سمٹ آتی ہیں مثلا ہم ہاتھ میں دیکھتے ہیں کہ اپنے دوست سے باتیں کر رہے ہیں حالانکہ دوست دور دراز مقام پر رہتا ہے لیکن ہمیں بات کرتے وقت یہ احساس بالکل نہیں ہوتا کہ ہمارے اور دوست کے درمیان کوئی مکانی فاصلہ ہے ہم رات کو گھڑی دیکھ کر ایک بجے سوتے ہیں ہاپ کی حالت میں ایک ملک سے دوسرے ملک جا پہنچتے ہیں واقعات کی ایک لمبی فلم کڑی دھ کڑی در کڑی دیکھتے ہیں اچانک بیدار ہو کر گھڑی دیکھتے ہیں تو چند سیکنڈ یا چند منٹ گزرتا ہے مادی جسم کے ساتھ یہ امال و حرکات واقع ہوں تو ہفتوں مہینوں کے دن اور گھنٹوں سے گزرنا ہوگا نیز ہزاروں میل کی مسافت طے کرنا ہوگی نفس کی ایک صلاحیت جو بیداری اور حاب دونوں میں متحرک رہتی ہے قوت حافظہ ہے انسان زندگی کے ہر قدم پر اس قوت سے کام لیتا ہے لیکن اس پر غور نہیں کرتا کہ بچپن کے زمانے کا تصور کیا جائے تو ایک لمحے میں ذہن بچپن کے واقعات کا احاطہ کر لیتا ہے اگرچہ ہم سالوں کا وقفہ گزار چکے ہیں اور ہزار ہاں تبدیلیوں سے گزر چکے ہیں لیکن ذہن جب ماضی کی طرف سفر کرتا ہے تو سالوں پر محیط کو سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں طے کر کے بچپن کے زمانے میں جا پہنچتا ہے ہم ماضی کے واقعات کو نہ صرف محسوس کر لیتے ہیں بلکہ یہ واقعات اس طرح نظر آتے ہیں جیسے آدمی کوئی فلم دیکھ رہا ہے کسی بھی احساسات کا فرق عام حالات میں بھی اتنا گہرا ہو جاتا ہے کہ شعور اس کا ادراک کر لیتا ہے اگر کسی کام میں بہت زیادہ یکسوئی ہو جائے اور شعوری واردات ایک مرکز مرکز پر ٹھہر جائے تو یہ بات تجرباتی مشاہدہ بن جاتی ہے مثال ہم کسی دلچسپ کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو مطالعے میں اس قدر انہماک ہو جاتا ہے کہ وقت کی نفی ہو جاتی ہے ہم مطالعے سے فارغ ہوتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ چند منٹ گزرے ہیں لیکن وقت بہت زیادہ گزر چکا ہوتا ہے اسی طرح اگر کسی کا انتظار کیا جائے تو منٹ گھنٹوں کے برابر لگتے ہیں عام طور پر ہاپ کو حافظے میں جمع خیالات اور بیمانی تصورات کہا جاتا ہے لیکن ہاب کے تجربات اس بات کی نفی کرتے ہیں کہ ہاب محض خیالات کا عکس ہیں جب سے نوح انسانی کے پاس تاریخ کا ریکارڈ ہے ہر خطے اور ہر کرن میں خاب کی اہمیت کو تسلیم کیا گیا ہے علم انفس کی تحت تاریخ اور مذہب کے معاملات میں بھی خاب کو امتیازی مقام حاصل ہے ہر طبقے اور ہر سطح کے فرد کو ہاپ دیکھنے کا تجربہ ہے اگرچہ ہر شخص اکثر و بیشتر سونے کی حالت میں کچھ نہ کچھ دیکھتا ہے لیکن کبھی نہ کبھی وہ ایسا ہاپ دیکھ لیتا ہے جس سے بیدار ہونے کے بعد اس کا تاثر فراموش نہیں ہوتا بعض ہاپ اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ بیدار ہونے کے بعد ان کا اثر بیداری میں منتقل ہو جاتا ہے لوگوں کو ہاپ میں دکھائی ہوئی چیزوں کا ذائقہ بیدار ہونے کے بعد چند منٹ اور چند گھنٹوں تک اسی طرح محسوس ہوتا ہے جیسے بیداری میں کھانے کے بعد ہوتا ہے جنس سے متعلق خواب دیکھنے کے بعد آدمی اس طرح ناپاک ہو جاتا ہے جس طرح بیداری میں جنس سے تلزظ حاصل کرنے کے بعد ہوتا ہے بارہا یہ بات مشاہدے میں آتی ہے کہ ہاپ میں دیکھا ہوا واقعہ چند دن یا چند مہینوں کے بعد بیداری میں من و ان اسی طرح پیش آ جاتا ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ جس طرح آدمی ماضی کے ریکارڈ کو دہرا سکتا ہے اسی طرح وہ مستقبل کے تمثلات زندگی کے نقوش کو بھی پڑھ سکتا ہے ہاپ کو رویا کہا گیا ہے آخری کتاب قرآن اور آسمانی کتابوں میں رویا کا بالخصوص تذکرہ کیا گیا ہے اور اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ رویا ایسی ایجنسی ہے جس کی معرفت انسان کو غیب کا کشف حاصل ہوتا ہے اور رویا کی صلاحیت انسان کو مادی سطح سے ماورا باتوں کی اطلاع فراہم کرتی ہے حضرت یوسف نے ہاپ میں دیکھا کہ سورج چاند اور گیارہ ستارے انہیں سجدہ کر رہے ہیں اور یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ مستقبل میں آپ نبوت اور علم الدنی سے سرفراز ہوں گے شاہ مصر کے باورچی اور ساکی نے جو خاب دیکھے انہیں سن کر حضرت یوسف نے ان کے متعلق کی پیشن گوئی کر دی شاہ مصر نے جو خاب دیکھا حضرت یوسف نے اس خواب میں کہہ سالے اور پھر فروانی غلہ کی پیشن گوئی کی اور تمام باتیں اسی طرح پوری ہوئیں جس طرح حضرت یوسف نے نشاندہی کی تھی واضح رہے کہ انحابوں میں نیک خواب پیغمبر کا ہے اور تین ہاپ عام افراد کے ہیں اور ان تینوں میں مستقبل کے حالات کا انکشاف موجود ہے انسان کی روح یا انا ہمہ وقت حرکت میں رہتی ہے جس طرح بیداری کا پورا وقفہ کسی نہ کسی حرکت سے عبارت ہے اسی طرح ہاپ بھی حرکت ہے انسان بیداری میں اپنی جسمانی حرکات سے واقف رہتا ہے اس لیے کہ اس کی شعور دلچسپی بیداری سے قائم رہتی ہے اس کے باوجود بیداری کے تمام واقعات اس کے حافظے میں ریکارڈ نہیں ہوتے صرف وہ حالات یاد رہتے ہیں جو شعور پر کسی بھی وجہ سے اپنا اثر چھوڑتے ہیں مثال ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف سفر کرتے ہیں راستے میں کئی جگہ بہت خوبصورت ہوتی ہیں اور کتنی ہی جگہ گزرنے پر ناگواری محسوس ہوتی ہے جگہ جگہ سائن بورڈ دیکھتے ہیں سڑک پر دوڑتی ہوئی ہزاروں گاڑیاں ہماری آنکھوں کے سامنے گزرتی ہیں مناظر میں سر سبز و شاداب درخت اور بڑے بڑے لان دیکھتے ہیں اور جب دوسرے شہر میں پہنچ جاتے ہیں تو کوئی ہم سے پوچھتا ہے کہ تم نے راستے میں کیا کیا دیکھا ہے تو سفر میں دیکھے ہوئے مناظر کو تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کر سکتے لیکن ہم نے اگر کسی جگہ قیام کیا ہے کوئی منظر غور سے دیکھا ہے تو ہم بیان کر دیتے ہیں باقی باتوں کے بارے میں کہتے ہیں ہم نے دھیان نہیں دیا کلیہ یہ بنا کہ جن باتوں پر ہماری توجہ قائم ہوتی ہے اس سے ہمارا ذہن ریکارڈ کر لیتا ہے لیکن جو باتیں محل توجہ نہیں بنتی ذہن ان کا احاطہ نہیں کر سکتا یہی کلیہ ہاپ میں بھی کام کرتا ہے ہاپ میں حالی حواس مغلوب ہوتے ہیں لیکن روح جن واردات و حوادث سے گزرتی ہے انہیں ہمارا ذہن اس سمجھتا ہے جس حد تک اس کی دلچسپی ان سے وابستہ رہتی ہے کہ ہم خواب کے حصوں کو بیان کر سکتے ہیں جن پر دلچسپی کی بنا پر ہماری توجہ مرکوز ہو جاتی ہے اور جن واقعات پر توجہ نہیں ہوتی ان واقعات کی کڑیاں ملانے سے ہمارا شعور آجز رہتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شعور روح کی واردات کو مربوط حالت میں دیکھ لیتا ہے اور روح کی حرکت شعور میں اس طرح سما جاتی کہ اس میں بنانا ذرا بھی ہوتا اسی کو سچا ہاپ کہتے ہیں اور یہی حالت جب ترقی کرتی ہے کشف و الہام کے ذریعے تو کشف و کے درجے میں پہنچ جاتی ہے قدرت نے تمام محلوقات بشمول انسان کو اس قانون کا پابند کیا ہے کہ کوئی فرد خواب کے حواس سے اپنا تعلق منقطع نہیں کر سکتا انسانی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے خواب کے حواس میں داخل ہونا ضروری ہے اس لیے ہر فرد چاہتے ہوئے بھی روزانہ سونے پر مجبور ہے اور جب وہ خواب سے بیدار ہوتا ہے تو جسمانی حرکت کے توانائی اس کے اندر ہوتی ہے سے قدرت کا ایسا ہے جو ہر شخص کو حاصل ہے انسان اس سے فائدہ اٹھانا چاہے تو زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے روحانی علم کی ابتدا اس بنیادی سبق سے ہوتی ہے کہ انسان محض گوش پوش کے جسم کا نام نہیں ہے ان کے ساتھ ایک اور ایجنسی وابستہ ہے جس کا نام روح ہے اور جو اس جسم کی اثر انسان کی روح جسم کے بغیر بھی حرکت کرتی ہے اور انسان کو اگر ملکہ حاصل ہو جائے تو وہ جسم کے بغیر بھی روحانی سفر کر سکتا ہے روح کی یہ حرکت روزانہ غیر طور پر خواب میں واقع ہوتی ہے دن رات میں کوئی وقت ایسا ضرور آتا ہے جب انسان طبیعت میں ایک دباؤ محسوس کرتا ہے غیر ارادی طور پر ہاس بوجھل ہونے لگتے ہیں پپوٹو پر بوجھ پڑتا ہے اور طبیعت نیند کی طرف مائل ہو جاتی ہے ہم اس حیاتیاتی دباؤ سے مجبور ہو کر خود کو نیند کے حوالے کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور حواس بیداری ماحول سے دوری چاہ ہر اس خیال کو رد کر دیتا ہے جو نیند میں محل ہو دیکھتے ہی اصاب اعصاب سکوت تاری ہو جاتا ہے اور انسان غنودگی سے گزر کر ہلکی نیند اور پھر گہری نیند میں چلا جاتا ہے یہ کیفیت حواس کی ایسی تبدیلی ہے جس میں انسان کی ارادی کوشش شامل نہیں ہوتی وہ نہ چاہتے بھی ہاپ کے حواس میں داخل ہو جاتا ہے چنانچہ ہاپ میں وہ جس واردات سے گزرتا ہے اس کے چند اجزا حافظ میں ریکارڈ ہوتے ہیں باقی فراموش ہو جاتے ہیں اگر کوئی شخص ہاپ کی کیفیت میں اس طرح داخل ہو جائے کہ شعور ہوشیار اور بیدار ہو تو روح کی آواز محسوساتی تجربہ بن جاتی ہے اور انسان اس قابل ہو جاتا ہے کہ اسے یاد رکھ سکے اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے ارادے سے خواب کی کیفیت خود پر تاری کر لیتا ہے مطلب یہ کہ بیداری سے خواب میں داخل ہونے کا عمل جن طرزوں میں غیر ارادی طور پر واقع ہے اسی طرز میں جب ارادہ استعمال کیا جائے گا تو انسان احتیاری طور پر خواب کو خواص میں داخل ہو جائے گا تو انسان احتیاری طور پر خواب کے خواص میں داخل ہو جائے گا اگر خاب اور بیداری کے حوالے سے مراقبہ کی تعریف کی جائے تو یہ کہا جائے گا کہ مراقبہ بیدار رہتے ہوئے خواب کی دنیا میں سفر کرنے کا نام ہے بالالفاظ دیگر مراقبہ اس عمل کا نام ہے جس میں آدمی خاف کی کیفیت کو اپنے اوپر طاری کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کا شعور بیدار رہتا ہے مراقبے میں وہ تمام حالات پیدا کر دیے جاتے ہیں جن سے کوئی شخص خوش کی تبدیلی کے وقت گزرتا ہے آنکھیں بند کر کے سانس کی رفتار آہستہ کر لی جاتی ہے اضائع جسمانی کو ڈھیلا چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ جسم غیر محسوس ہو جائے ذہنی طور پر انسان تمام افکار و حیالات سے ذہن ہٹا کر ایک تصور کی طرف متوجہ رہتا ہے اگر مراقبہ کرنے والا کسی شخص کو دیکھا جائے تو بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک آدمی آنکھیں بند کیے سو رہا ہے لیکن فی الحقیقت اس کا شعور اس طرح معطل نہیں ہوتا جیسے کہ ہاف میں ہوتا ہے چنانچہ مراقبے میں آدمی بیدار رہتے ہوئے اس کیفیت میں داخل ہو جاتا ہے جو ہاف دیکھتے ہوئے تاری ہوتی ہے جو ہی شعوری حواس پر سکوت تاری ہوتا ہے بیدار کے حوص پر ہاف کے حواس کا غلاف چڑھ جاتا ہے اس حالت میں آدمی اپنے ارادے سے ان تمام قوتوں اور صلاحیتوں کو استعمال کر سکتا ہے جو ہاب میں کام کرتی ہیں ماضی مستقبل دوری نزدیکی یہ سب بے معنی ہو جاتے ہیں آدمی کی جسم کی تمام قیود سے آزاد ہو جاتا ہے یہ صلاحیت ترقی کر کے ایک ایسے درجے میں پہنچ جاتی ہے کہ ہاب اور بیداری کے ہاس پیرالل ہو جاتے ہیں اور انسانی شعور جس طرح بیداری کے معاملات سے واقف ہے اسی طرح خاب کی حرکات سے بھی متلا رہتا ہے چنانچہ وہ خاب کے حواس میں اپنی روح سے حسب ارادہ کام لے سکتا ہے برقی نظام مادے کے اندر تفکر کیا جاتا ہے تو مادی قوانین اور مادی حصوصیات معلوم ہوتی ہے جب ہمارا ذہن مادے کی گہرائی میں جستجو کرتا ہے تو ایسی دنیا کا پتہ چلتا ہے جو مادیت کی بنیاد ہے اس کو ہم لہروں کی دنیا یا روشنی کی دنیا کہہ سکتے ہیں سائنسدانوں نے مادے کے اجزائے ترکیبی کی تلاش کیے تو ایٹم اور ایٹم کے ذرات سامنے آئے ایٹمی ذرات میں الیکٹران کے بارے میں معلومات حاصل ہوئیں کہ وہ دوہری خصوصیات کا مالک ہے ایک طرف مادی ذرہ ہے تو دوسری طرف لہر ہے ایٹم کے اندر موجود لہروں کا نظام روشنی کی دنیا کا سراغ دیتا ہے